مصر کی فتح مصر کی فتح اگرچہ فاروقی کارناموں میں داخل ہے لیکن اس کے بانی مبانی امر بن العاص تھے وہ اسلام سے پہلے تجارت کا پیشہ کرتے تھے اور مصر ان کی تجارت کا جلان گاہ تھا اس زمانے میں مصر کی نسبت گو اس قسم کا خیال بھی ان کے دل میں نہ گزرا ہوگا لیکن اس کی زرخیزی اور شادابی کی تصویر ہمیشہ ان کی نظر میں پھرتی رہتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا جو اخیر سفر کیا اس میں یہ ان سے ملے اور مصر کی نسبت گفتگو کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے احتیاط کے لحاظ سے انکار کیا لیکن آخر ان کے اسرار پر راضی ہو گئے اور چار ہزار فوج ساتھ کر دی اس پر بھی ان کا دل مطمئن نہ تھا عمر سے کہا کہ خدا کا نام لے کر روانہ ہو لیکن مصر پہنچنے سے پہلے اگر میرا خط پہنچ جائے تو پھر الٹے پھر آنا عریش پہنچے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آ پہنچا اگرچہ اس میں آگے بڑھنے سے روکا تھا لیکن چونکہ شرطیہ حکم تھا امر نے کہا کہ اب تو ہم مصر کی حد میں آ چکے ہیں غرض عریش سے چل کر فرما پہنچے یہ شہر بحر روم کے کنارے پر واقع ہے اور گو اب ویران پڑا ہے لیکن اس زمانے میں آباد تھا اور جالینوس کی زیارت گاہ ہونے کی وجہ سے ایک ممتاز شہر گنا جاتا تھا یہاں سرکاری فوج رہتی تھی اس نے شہر سے نکل کر مقابلہ کیا اور ایک مہینے تک مارکا گرم رہا بلاخر رومیو نے شکست کھائی امر فرما سے چل کر بلبیس اور ام دنین کو فتح کرتے ہوئے فستاد پہنچے فستاد اس زمانے میں کف دست میدان تھا اور اس قطع زمین کا نام تھا جو دریائے نیل اور جبل مقتم کے بیچ میں واقع ہے اور جہاں اس وقت زراعت کے کھیت یا چراہ گاہ کے تختے تھے لیکن چونکہ یہاں سرکاری قلعہ تھا اور رومی سلطنت کے حکام جو مصر میں رہتے تھے یہیں رہا کرتے تھے اس کے علاوہ چونکہ دریائے نیل پر واقع تھے اور جہاز اور کشتیاں قلعہ کے دروازے پر آ کر لگتی تھیں ان وجوہ سے سرکاری ضرورتوں کے لیے نہایت مناسب مقام تھا امر نے اول اسی کو تاکہ اور محاصرہ کی تیاریاں کی مکوکس جو مصر کا فرماروا اور کیسر کا باج گزار تھا امر بن العاص سے پہلے قلعہ میں پہنچا تھا اور لڑائی کا بندوبست کر رہا تھا کلا کی مضبوطی اور فوج کی قلت کو دیکھ کر امر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور اعانت طلب کی انہوں نے دس ہزار فوج اور چار افسر بھیجے اور خط میں لکھا کہ ان افسروں میں ایک ایک ہزار ہزار سوار کے برابر ہے یہ افسر زبیر بن العوام عبادہ بن السامت مقداد بن عمر سلمہ بن مخلت تھے زبیر کا جو رتبہ تھا اس کے لحاظ سے امر نے ان کو افسر بنایا اور محاصرہ وغیرہ کے انتظامات ان کے ہاتھ میں دیے انہوں نے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کے چاروں طرف چکر لگایا اور جہاں جہاں مناسب تھا مناسب تعداد کے ساتھ سوار اور پیادے متعین کیے کیے اس اس کے ساتھ منجنیکوں سے پتھر برسانے شروع پر پورے سات مہینے گزر گئے اور فتح و شکست کا کچھ فیصلہ نہ ہوا زبیر نے ایک دن تنگ آ کر کہا کہ آج میں مسلمانوں پر فدا ہوتا ہوں یہ کہہ کر ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور سیڑھی لگا کر قلعہ کی فصیل پر چڑھ گئے چند اور صحابہ نے ان کا ساتھ دیا فصیل پر پہنچ کر سب نے ایک ساتھ تکبیر کے نعرے بلند کیے ساتھ ہی تمام فوج نے نعرہ مارا کہ قلعہ کی زمین دہل اٹھی عیسائی یہ سمجھ کر کہ مسلمان قلعہ کے اندر گھسائے بدہواس ہو کر بھاگے زبیر نے فصیل سے اتر کر قلعہ کا دروازہ کھول دیا اور تمام فوج اندر گھسائی مکوکس نے یہ دیکھ کر صلح کی درخواست کی اور اسی وقت سب کو امان دے دی گئی ایک دن عیسائیوں نے امر بن الاس اور افسران فوج کی دھوم دھام سے دعوت کی امر الاس نے قبول کر لی اور سلیقہ شعر لوگوں کو ساتھ لے گئے دوسرے دن امر نے ان لوگوں کی دعوت کی رومی بڑے تز کو احتشام سے آئے اور مخملی کرسیوں پر بیٹھے کھانے میں خود مسلمان بھی شریک تھے اور جیسا کہ امر نے پہلے سے حکم دیا تھا کہ سادہ عربی لباس میں تھے اور عربی انداز و عادات کے موافق کھانے بیٹھے کھانا بھی سادہ یعنی معمولی گوشت اور روٹی تھی عربوں نے کھانا شروع کیا تو گوشت کی بوٹیاں شوربے میں ڈبو کر اس زور سے دانتوں سے نوچتے تھے کہ شوربے کی چھینٹیں اڑ کر رومیو کے کپڑوں پر پڑتی تھیں رومیو نے کہا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو کل ہماری دعوت میں تھے یعنی وہ ایسے گنوار اور بے سلیقہ نہ تھے امر نے کہا کہ وہ اہل و رائے تھے اور یہ سپاہی ہیں مکوکس نے اگرچہ تمام مصر کے لیے معاہدہ صلح لکھوایا تھا لیکن ہرکل کو جب خبر ہوئی تو اس نے نہایت ناراضگی ظاہر کی اور لکھ بھیجا کہ کپتی اگر عربوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو رومیوں کی تعداد کیا کم تھی اسی وقت ایک عظیم الشان فوج روانہ کی کہ سکندریہ پہنچ کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار رہو اب ذکر ہو جائے سکندریہ کی فتح کا فستاد کی فتح کے بعد امر نے چند روز تک یہاں قیام کیا اور یہیں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ فستاد فتح ہو چکا اجازت ہو تو اسکندریہ پر فوجیں بڑھائی جائیں وہاں سے منظوری آئی امر نے کوچ کا حکم دیا اتفاق سے امر کے خیمہ میں ایک کبوتر نے گھونسلہ بنایا تھا خیمہ اکھاڑا جانے لگا تو امر کی نگاہ پڑی حکم دیا کہ اس کو یہی رہنے دو کہ ہمارے مہمان کو تکلیف نہ ہونے پائے چونکہ عربی میں خیمہ کو فستاد کہتے ہیں اور امر نے سکندریہ سے واپس آ کر اسی خیمہ کے قریب شہر بسایا اسی لیے خود شہر بھی فستاد کے نام سے مشہور ہو گیا اور آج تک یہی نام لیا جاتا ہے برحال اکیس ہجری میں امر نے اسکندریہ کا رخ کیا اسکندریہ اور فستاد کے درمیان میں رومیوں کی جو آبادیاں تھیں انہوں نے صد راہ ہونا چاہا چنانچہ ایک جماعت عظیم سے جس میں ہزاروں کپٹی بھی تھے فستاد کی طرف بڑے کہ مسلمانوں کو وہیں روک لیں مقام کربون میں دونوں حریفوں کا سامنا ہوا مسلمانوں نے نہایت تیش میں آ کر جنگ کی اور بے شمار عیسائی مارے گئے پھر کسی نے روک ٹوک کی جرت نہ کی اور امر نے اسکندریہ پہنچ کر دم لیا مقوقس جزیہ دے کر صلح کرنا چاہتا تھا لیکن رومیوں کے ڈر سے نہیں کر سکتا تھا تاہم یہ درخواست کی کہ ایک مدت معین کے لیے صلح ہو جائے امر نے انکار کیا مکوکس نے مسلمانوں کو مروب کرنے کے لیے شہر کے تمام آدمیوں کو حکم دیا کہ ہتھیار لگا کر شہر پناہ کی فصیل پر مسلمانوں کے سامنے صف جما کر کھڑے ہوں عورتیں بھی اس حکم میں داخل تھیں اور اسی غرض سے کہ پہچانی نہ جا سکے انہوں نے شہر کی طرف منہ کر لیا تھا امر نے کہلا بھیجا کہ ہم تمہارا مطلب سمجھتے ہیں لیکن تم کو معلوم نہیں کہ ہم نے اب تک جو ملک فتح کیے کثرت فوج کے بل پر نہیں کیے تمہارا بادشاہ ہر کل جس ساز و سامان سے ہمارے مقابلے کو آیا تم کو معلوم ہے اور جو نتیجہ ہوا وہ بھی مخفی نہیں مکوکس نے کہا کہ سچ ہے یہی عرب ہیں جنہوں نے ہمارے بادشاہ کو کستنتنیا پہنچا کر چھوڑا اس پر رومی سردار نہایت غزبناک ہوئے اور مکوکس کو بہت برا کہا اور لڑائی کی تیاریاں شروع کی مکوکس کی مرضی چونکہ جنگ کی نہ تھی اس لیے عمر سے اقرار لے لیا تھا کہ چونکہ میں رومیوں سے الگ ہوں اس وجہ سے میری قوم یعنی کہ کپتی قوم کو تمہارے ہاتھ سے ضرر نہ پہنچنے پائے کپتیوں نے صرف یہی نہیں کیا کہ اس مارکے میں دونوں سے الگ رہے بلکہ مسلمانوں کو بہت کچھ مدد دی فستاد سے اسکندریہ تک فوج کے آگے آگے پلوں کی مرمت کر کے اور سڑکیں بناتے چلے گئے خود اسکندریہ کے محاصرے میں بھی رسد وغیرہ کا انتظام انہی کی بدولت ہو سکا رومی کبھی کبھی قلعہ سے باہر نکل نکل کر لڑتے تھے ایک دن نہایت سخت مارکا ہوا تیرو خدنگ سے گزر کر تلوار کی نوبت آئی ایک رومی نے صف سے نکل کر کہا کہ جس کا دعویٰ ہو تنہا میرے مقابلے کو آئے مسلمہ بن مخلط نے گھوڑا بڑھایا رومی نے ان کو زمین پر دے مارا اور جھک کر تلوار مارنا چاہتا تھا کہ ایک سوار نے آ کر جان بچائی امر کو اس پر اس قدر غصہ آیا کہ متانت ایک طرف مسلمہ کے رتبہ کا بھی خیال نہ کر کے کہا کہ زنخوں کو میدان جنگ میں آنے کی کیا ضرورت ہے مسلمہ کو نہایت ناگوار ہوا لیکن مسلحت کے لحاظ سے کچھ نہ کہا لڑائی کا زور اسی طرح قائم رہا آخر مسلمانوں نے اس طرح دل توڑ کر حملہ کیا کہ رومیوں کو دباتے ہوئے قلعہ کے اندر گھس گئے دیر تک قلعہ کے سہن میں مارکا رہا آخر میں رومیوں نے سنبھل کر ایک ساتھ حملہ کیا اور مسلمانوں کو قلعہ سے باہر نکال کر دروازے بند کر دیے اتفاق یہ کہ امر بن العاص اور مسلمہ اور دو اور شخص اندر رہ گئے رومیو نے ان لوگوں کو زندہ گرفتار کرنا چاہا لیکن جب ان لوگوں نے مردانہ وار جان دینی چاہی تو انہوں نے کہا کہ دونوں طرف سے ایک ایک آدمی مقابلے کو نکلے اگر ہمارا آدمی مارا گیا تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے کہ قلعہ سے نکل جاؤ اور تمہارا آدمی مارا جائے تو تم سب ہتھیار ڈال دو امر بن الاس نے نہایت خوشی سے منظور کیا اور خود مقابلے کے لیے نکلنا چاہا مسلمان نے روکا کہ تم فوج کے سردار ہو تم پر آنچ آئی تو انتظام میں خلل ہوگا یہ کہہ کر گوڑا بڑھایا رومی بھی ہتھیار سنبھال چکا تھا دیر تک وار ہوتے رہے بلاخر نے ایک ہاتھ مارا کہ رومی وہیں ڈیر ہو کر رہ گیا رومیوں کو معلوم نہ تھا کہ ان میں کوئی سردار ہے انہوں نے اقرار کے موافق قلعہ کا دروازہ کھول دیا اور سب صحیح سلامت باہر نکل آئے امر نے مسلمہ سے اپنی پہلی گستاخی کی معافی مانگی اور انہوں نے نہایت صاف دلی سے معاف کر دیا محاصرہ جس قدر طول کھینچتا جاتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ پریشانی ہوتی تھی چنانچہ امر کو خط لکھا کہ شاید تم لوگ وہاں رہ کر عیسائیوں کی طرح عیش پرست بن گئے ورنہ فتح میں اس قدر دیر نہ ہوتی جس دن میرا خط پہنچے تمام فوج کو جمع کر کے جہاد پر خطبہ دو اور پھر اس طرح حملہ کرو کہ جن کو میں نے افسر کر کے بھیجا تھا فوج کے آگے ہوں اور تمام فوج ایک دفعہ دشمن پر ٹوٹ پڑے امر نے تمام فوج کو یکجا کر کے خطبہ پڑھا اور ایک پرسر تقریر کی کہ بجے ہوئے جوش تازہ ہو گئے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو برسوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے تھے بلا کر کہا کہ اپنا نیزہ مجھ کو دیجئے خود سر سے امامہ اتارا اور نیزہ پر لگا کر ان کو حوالے کیا کہ یہ سپا سلار کا عالم ہے اور آج آپ سپا سلار ہیں زبیر بن العوام اور مسلمہ بن کو فوج کا ہراول کیا غرض اس سامان سے قلعہ پر دھاوا ہوا کہ پہلے ہی حملے میں شہر فتح ہو گیا عامر نے اسی وقت معاویہ بن خدیج کو بلا کر کہا کہ جس قدر تیز جا سکو جاؤ اور امیر المومنین کو مجدہ فتح سناؤ معاویہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور دو منزلہ سہ منزلہ کرتے ہوئے مدینہ پہنچے چونکہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اس خیال سے کہ یہ آرام کا وقت ہے بارگاہ خلافت میں جانے سے پہلے سیدھے مسجد نبوی کا رخ کیا اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی لونڈی ادھر آ نکلی اور ان کو مسافر کی حیت دیکھ کر پہنچا کہ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو انہوں نے کہا کہ سکندریہ سے اس نے اسی وقت جا کر خبر کی اور ساتھ ہی واپس آئی کہ چلو تم کو امیر المومنین بلاتے ہیں حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ اتنا بھی انتظار نہیں کر سکتے تھے خود چلنے کے لیے تیار ہوئے اور چادر سنبھال رہے تھے کہ معاویہ پہنچ گئے فتح کا حال سن کر زمین پر گرے اور سجدہ شکر ادا کیا اٹھ کر مسجد میں آئے اور منادی کرا دی اصلاۃ و جامعہ سنتے ہی تمام مدینہ اوڑھ آیا معاویہ نے سب کے سامنے فتح کے حالات بیان کیے وہاں سے اٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گھر پر گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لونڈی سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے وہ روٹی اور روغن زیتون لائی مہمان کے آگے رکھا اور کہا کہ آنے کے ساتھ میرے پاس کیوں نہیں چلے آئے انہوں نے کہا کہ میں نے خیال کیا کہ یہ آرام کا وقت ہے شاید آپ سوتے ہوں فرمایا افسوس تمہارا میری نسبت یہ خیال ہے میں دن کو سوؤں گا تو خلافت کا بار کون سنبھالے گا امر سکندریہ کی فتح کے بعد فستاد کو واپس پہنچ گیا اور وہاں شہر بسانا چاہا الگ الگ قطع متعین کیے اور داغ بیل ڈال کر عرب کی سادہ وضع کی عمارتیں تیار کرائیں اسکندریہ اور فستاد کے بعد اگرچہ برابر کا کوئی حریف نہیں رہا تھا تاہم چونکہ مصر کے تمام اضلاع میں رومی پھیلے ہوئے تھے ہر طرف تھوڑی تھوڑی فوجیں روانہ کیں کہ آئندہ کسی خطرے کا احتمال نہ رہے چنانچہ خارجہ بن حضافہ العدوی فیوم اشموتین اخمیم بشردوات معید اور اس کے تمام مضافات میں چکر لگائے اور ہر جگہ لوگوں نے خوشی سے جزیہ دینا قبول کیا اسی طرح عمیر بن وہب الجمحی نے تینس دمیات تونا دمیرا شتا وقہیلا بنا بوہیر کو مسخر کیا اقبا بن عامر الجہنی نے مصر کے تمام نشیبی حصے فتح کیے چونکہ ان لڑائیوں میں نہایت کثرت سے کوپتی اور رومی گرفتار ہوئے تھے امر نے دربار خلافت کو لکھا کہ ان کی نسبت کیا کیا جائے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ سب کو بلا کر کہہ دو کہ ان کو اختیار ہے کہ مسلمان ہو جائیں یا اپنے مذہب پر قائم رہیں اسلام قبول کریں گے تو ان کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو مسلمانوں کو حاصل ہیں ورنہ جزیہ دینا ہوگا جو تمام ضمیوں سے لیا جاتا ہے امر نے تمام قیدی جو تعداد میں ہزاروں سے زیادہ تھے ایک جا جمع کیے عیسائی سرداروں کو طلب کیا اور مسلمانوں عیسائی الگ الگ ترتیب سے آمنے سامنے بیٹھے بیچ میں قیدیوں کا گروہ تھا فرمانے خلافت پڑا گیا تو بہت سے قیدیوں نے جو مسلمانوں میں رہ کر اسلام کے ذوق سے آشنا ہو گئے تھے اسلام قبول کیا اور بہت سے اپنے مذہب پر قائم رہے جب کوئی شخص اسلام کا اظہار کرتا تھا تو مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے تھے اور خوشی سے بچھے جاتے تھے اور جب کوئی شخص عیسائیت کا اقرار کرتا تھا تو تمام عیسائیوں میں مبارک بات کا غل پڑتا تھا اور مسلمان اس قدر غمزدہ ہوتے تھے کہ بہتوں کے آنسو نکل پڑتے تھے دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا اور دونوں فریق اپنے اپنے حصہ رسدی کے موافق کامیاب آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت مدینہ منورہ میں فیروز نامی ایک پارسی غلام تھا جس کی کنیت ابو لولو تھی اس نے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ نے مجھ پر بہت بھاری محصول مقرر کیا ہے آپ کم کرا دیجئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعداد پوچھی اس نے کہا کہ روزانہ دو درہم یعنی تقریباً سات آنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تو کون سا پیشہ کرتا ہے بولا کہ نجاری نقاشی آہنگری فرمایا کہ ان صنعتوں کے مقابلے میں یہ رقم تو کچھ بہت نہیں ہے فیروز دل میں بہت سخت ناراض ہوا اور چلا گیا دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ صبح کی نماز کو نکلے تو فیروز خنجر لے کر مسجد میں آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے کچھ لوگ اس کام پر مقرر تھے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو صفیں درست کریں جب صفیں سیدھی ہو جاتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے اور امامت کرتے تھے اس دن بھی حسب معمول صفیں درست ہو چکی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ امامت کے لیے بڑھے اور جو ہی نماز شروع کی فیروز نے دفاتن گھات میں سے نکل کر چھ وار کیے جن میں ایک ناف کے نیچے پڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کیا اور خود زخم کے صدمے سے گر پڑے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اسی حالت میں نماز پڑھائی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے بسمل پڑے تھے فیروز نے اور لوگوں کو بھی زخمی کیا لیکن بالآخر پکڑا گیا اور ساتھ ہی اس نے خودکشی کر لی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لوگ گھر لائے سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ میرا قاتل کون تھا لوگوں نے کہا کہ فیروز فرمایا کہ الحمد میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اسلام کا دعویٰ رکھتا تھا لوگوں کو خیال تھا کہ زخم چندان کاری نہیں غالباً شفا ہو جائے گی چنانچہ ایک طبیب بلایا گیا اس نے نبیز اور دودھ پلایا اور وہ دونوں چیزیں زخم کی راہ سے باہر نکل آئیں اس وقت لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس زخم سے جانبر نہیں ہو سکتے چنانچہ لوگوں نے ان سے کہا کہ اب آپ اپنا ولی عہد منتخب کر جائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ اپنے فرزند کو بلا کر کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے وہ رو رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سلام کہا اور پیغام پہنچایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس جگہ کو میں نے اپنے لیے محفوظ رکھنا چاہا تھا لیکن آج میں عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی عبداللہ واپس آئے لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کی بیٹے کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ کیا خبر لائے انہوں نے کہا کہ جو آپ چاہتے تھے فرمایا کہ یہی سب سے بڑی آرزو تھی اس وقت اسلام کے حق میں جو سب سے اہم کام تھا وہ ایک خلیفہ کا انتخاب کرنا تھا تمام صحابہ بار بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست کرتے تھے کہ اس مہم کو آپ طے کر جائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے معاملے پر مدتوں غور کیا تھا اور اکثر سوچا کرتے تھے بار بار لوگوں نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ سب سے الگ متفکر بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ خلافت کے باب میں غلطاں و بے ہیں مدت کے غور و فکر پر بھی ان کے انتخاب کی نظر کسی شخص پر نہ جمتی تھی بارہا ان کے منہ سے بے ساختہ آہ نکل گئی کہ افسوس اس بارے گراں کا کوئی اٹھانے والا نظر نہیں آتا تمام صحابہ میں اس وقت چھ شخص تھے جن پر انتخاب کی نگاہ پڑ سکتی تھی حضرت علی حضرت عثمان حضرت زبیر حضرت طلع حضرت سعد بن نبی وقاص حضرت عبد الرحمن بن اوف رضوان اللہ تعالی اجمعین لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب میں کچھ نہ کچھ کمی پاتے تھے اور اس کا انہوں نے مختلف موقعوں پر اظہار بھی کیا چنانچہ تبری وغیرہ میں ان کے ریمارکس بتفصیل مذکور ہیں مذکورہ بالا بزرگوں میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بہتر جانتے تھے لیکن بعض اسباب سے ان کی نسبت قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے علامہ شبلی نعمانی حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے اور بزرگوں کی نسبت جو خوردہ گیریاں کی گو ہم نے ان کو ادب سے نہیں لکھا لیکن ان میں جائے کلام نہیں البتہ حضرت علی کے متعلق جو نکتہ چینی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی عام تاریخوں میں منقول ہے یعنی یہ کہ ان کے مزاج میں ذرافت ہے یہ ایک خیال ہی خیال معلوم ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظریف تھے لیکن اسی قدر جتنا لطیف المزاج بزرگ ہو سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات قریش کے ساتھ کچھ ایسے پیچ در پیچ تھے کہ قریش کسی طرح ان کے آگے سر نہیں جھکا سکتے تھے علامہ تبری نے اس معاملے کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خیالات مکالمے کی صورت میں نقل کیے ہیں ہم ان کو اس موقع پر اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اس سے حضرت عمر کے خیالات کا راز سربستہ معلوم ہوگا مکالمہ عبداللہ بن عباس سے ہوا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم قبیلہ اور طرف دار تھے یہ مکالمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیوں عبداللہ بن عباس علی ہمارے ساتھ کیوں نہیں شریک ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں نہیں جانتا حضرت عمر نے کہا کہ تمہارے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہو پھر تمہاری قوم نے تمہاری طرف داری کیوں نہیں کی عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں نہیں جانتا حضرت عمر نے کہا لیکن میں جانتا ہوں تمہاری قوم تمہارا سردار ہونا گوارا نہیں کرتی تھی اس پہ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ کیوں تو حضرت عمر بولے وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ایک ہی خاندان میں نبوت اور خلافت دونوں آ جائیں شاید تم یہ کہو گے کہ حضرت ابو بکر نے تم کو خلافت سے محروم کر دیا لیکن خدا کی قسم یہ بات نہیں ابو بکر نے وہ کیا جس سے زیادہ مناسب کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی اگر وہ تم کو خلافت دینا بھی چاہتے تو ان کا ایسا کرنا تمہارے حق میں کچھ مفید نہ ہوتا اسی طرح دوسرا مکالمہ اس سے زیادہ مفید ہے کچھ باتیں تو وہی ہیں جو پہلے مکالمہ میں گزری کچھ نئی ہیں اور وہ یہ ہیں حضرت عمر کیوں عبداللہ بن عباس تمہاری نسبت میں بعض بعض باتیں سنا کرتا تھا لیکن میں نے اس خیال سے اس کی تحقیق نہیں کی کہ تمہاری عزت میری آنکھوں میں کم نہ ہو جائے اس پر حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ وہ کیا باتیں ہیں حضرت عمر نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم کہتے ہو کہ لوگوں نے ہمارے خاندان سے خلافت حسدن ظلمن چھین لی عبداللہ بن عباس بولے ظلمن کی نسبت تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ بات کسی پر مخفی نہیں لیکن حسدن تو اس کا تعجب کیا ہے ابلیس نے آدم پر حسد کیا اور ہم لوگ آدم ہی کی اولاد ہیں پھر محسود ہوں تو کیا تعجب ہے حضرت عمر نے کہا افسوس خاندان بنی ہاشم کے دلوں سے پرانے رنج اور کینے نہ جائیں گے اس پر حضرت عبداللہ بن عباس بولے ایسی بات نہ کہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاشمی ہی تھے حضرت عمر نے کہا کہ اس تذکرے کو جانے دو حضرت عبداللہ بن عباس بولے کہ بہت مناسب ان مکالمات سے علاوہ اصل واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک عہد میں لوگ کس دلیری اور بے باکی سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے اور یہ زیادہ تر اسی وجہ سے تھا کہ حضرت عمر خود آزادی اور حق گوئی کو قوم میں پھیلانا چاہتے تھے غرض وفات کے وقت جب لوگوں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ ان چھ شخصوں میں جس کی نسبت کثرت رائے ہو وہ خلیفہ منتخب کر لیا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قوم اور ملک کی بہبودی کا جو خیال تھا اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ عین کرب و تکلیف کی حالت میں جہاں تک ان کی قوت اور حواس نے یاوری دی اسی دھن میں مصروف رہے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو شخص خلیفہ منتخب ہو اس کو میں وسیعت کرتا ہوں کہ پانچ فرقوں کے حقوق کا نہایت خیال رکھے مہاجرین انصار آراب یہ وہ اہل عرب ہیں جو شہروں میں جا کر آباد ہو گئے تھے اہل ذمہ یعنی عیسائی یہودی پارسی جو اسلام کی رعایا تھے پھر ہر ایک کے حقوق کی تصریح کی چنانچہ اہل ذمہ کے حق میں جو الفاظ کہے وہ یہ تھے کہ میں خلیفہ وقت کو وسیعت کرتا ہوں کہ وہ خدا کی ذمہ داری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا لحاظ رکھے یعنی اہل ذمہ سے جو اقرار ہے وہ پورا کیا جائے ان کے دشمنوں سے لڑا جائے اور ان کو ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے قوم کے کام سے فراغت ہو چکی تو اپنے ذاتی مطالب پر توجہ کی عبداللہ اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ مجھ پر کس قدر قرض ہے معلوم ہوا کہ چھیاسی ہزار درہم فرمایا کہ میرے متروکہ سے ادا ہو سکے تو بہتر ورنہ خاندان عدی سے درخواست کرنا اور اگر وہ بھی پورا نہ کر سکیں تو کل قریش سے لیکن قریش کے علاوہ اوروں کو تکلیف نہ دینا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے لیکن عمر بن شیبہ نے کتاب المدینہ میں بسنت صحیح روایت کیا ہے کہ نافے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے کہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قرض کیوں کر رہ سکتا تھا حالانکہ ان کے ایک وارث نے اپنے حصہ وراثت کو ایک لاکھ میں بیچا تھا حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھیاسی ہزار کا قرض ضرور تھا لیکن وہ اس طرح ادا کیا گیا کہ ان کا مسکونہ مکان بیچ ڈالا گیا جس کو امیر معاویہ نے خریدا یہ مکان باب السلام اور باب رحمت کے بیچ میں واقع تھا اور اس مناسبت سے کہ اس سے قرض ادا کیا گیا ایک مدت تک القضاء کے نام سے مشہور رہا چنانچہ خلاصۃ الوفا فی اخبار دار المصطفیٰ میں یہ واقعہ بتفصیل مذکور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین دن کے بعد انتقال کیا اور محرم کی پہلی تاریخ ہفتے کے دن مدفون ہوئے نماز جنازہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی حضرت عبدالرحمٰن حضرت علی حضرت عثمان حضرت طلح حضرت سعد بن نبی وقاص حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتارا اور وہ آفتاب عالم تاب خاک میں چھپ گیا